عليكم ورحمة الله وبركاته بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا اور تشریح بھی پڑھ لیتی اس کی تھوڑی سی تشریح باقی تھی اور تشریح ان شاء اللہ پڑھ لیتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ طرح کل ہم نے آیت کرنے میں پڑا حج کا تذکرہ تھا چل رہا تھا تو کہ حج کی فرضیت کب ہوئی ہے حج کی فرضیت کب ہوئی ہے جمہور لمحہ کے نزدیک حج کی فرضیت جو ہے نا غالباً ہجرت کے تیسرے سال غزوہ احد کے سال جس دن غزل احد ہوا تھا جس سال غزل احد ہوا تھا اسی سال حج کی فرضیت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا تھا اور سلح سورہ علی عمران کی جو عید کریمہ ہے اور اللہ عالنہ کی حج البید اس عید کریمہ سے جو ہے نا حج کی فرضیت کا ثبوت ہے اب اس آیت کریمہ میں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کیونکہ جس طرح کہ پہلے بتایا گیا کہ سن چھ ہجری میں کا جو واقعہ ہوا تو یہ سن چھ ہجری ہے اور حج کی فرضیت سن تین ہجری ہوئی ہے تو یہاں سے جو ہے نا حج کی فرضیت بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں سے جو ہے نا حج کے کچھ احکام بتانے مقصود ہے کہ حج کس طرح کیا جائے گا اور اگر احسار ہو یعنی بندہ محصور ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا تو اس کے متعلق جو ہے نا بتایا گیا ہے اور کہ حج اس میں ایسی عنایت کرنے میں جو ہے نا حج تمتو قرآن اور اس کا تذکرہ بھی ہے تو جس طرح کی پہلی بات بتائی گئی کہ حج کی فرضیت جمہور علماء کے نزدیک جمہور کے قول کے مطابق جو ہے نا حج کی فرضیت سے تین ہجری میں ہوئی ہے اور یہ جو واقعہ ہے خلہ حدیبیہ کا یہ سن چھ ہجری کا ہے تو ان آیت کریمہ میں حج کے فرضیت بتلانا مقصود نہیں بلکہ ان آیات کریمہ سے حج کے جو مختلف احکام ہیں تفصیلات ہیں ان کا بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو پہلی بات اس میں یہ تھی کہ میں اتم الحج للہ کہ مکمل کرو کامل کرو تمام کر لو حج اور عمرے کو اللہ تعالی کے لیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے کسی ایسے سبب یا کسی ایسی وجہ کے پر جس کی وجہ سے بندہ آگے نہ جا سکے یا آگے جانا ممکن نہ ہو اور مجبوراً وہاں پہ رک جائے ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے مقام پر صحابہ سمیت روک دیا گیا تھا اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو ظاہر سی بات ان کے پاس اونٹ گائے بکری وغیرہ بھی جو نہ ہوں گے تو جو جانور بھی ہو یا جو جانور بھی بہتر ہو اس کو قربانی کیا جائے پھر اس میں یہ ہے کہ قربانی جو ہے اپنی جگہ بہتر ہے اپنی جگہ ہونی چاہیے یا کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے تو حنفیہ حنفیہ میں سے جو کرام ہیں یعنی کے نزدیک اس سے مراد حرم ہے یعنی حرم میں قربانی کی جائے ظاہر جب یہ خود تو نہیں پہنچ سکا ہے خود تو نہیں جا سکتا ہے اگر کسی کی ذریعے سے کھلوا لے یا کسی کو کہہ دیں تو ہو جائے گا قربانی کی جو جانور کی جو قیمت ہوتی ہے اگر وہ بھیجا جا سکتا ہے تو اس کو بھیج دیں اگر وہ نہ بھیجا جا سکتا ہے تو اس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت وہاں بھیج دیں اور وہ بندہ جو ہے نا اس کی طرف سے حدود عرب کے اندر ہی قربانی کرے یہ تو احناف کے نزدیک ہے جبکہ شوافے کے نزدیک یہ ہے کہ جہاں بھی بندہ محصور ہو تو اس محصور جگہ میں یعنی اس رکے ہوئے جگہ میں قربانہ کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ احسار یعنی احسار کس کو کہا جائے گا کس صورت میں جو ہے احسار ہوگا اور کس صورت میں احسار نہیں ہوگا تو یہاں پہ تو جس طرح کی کل ہم نے پڑھا صرف دشمن کی وجہ سے یہ امام شفیع رحم اللہ کا قول ہے ان کا قول یہ ہے کہ دشمن کی وجہ سے اگر کسی کو روک دیا جائے یا دشمن کی وجہ سے آدمی آگے نہ جا سکتا ہو تو اس کو مخصر کہا جائے گا احسار کہا جائے گا اور احسار کی لاگو ہوں گے احناب کے نزدیک سے امام محنف رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح دشمن کی وجہ سے احسار ہو سکتا ہے ایسے ہی چونکہ یہ علت مشترک ہے تو اس کے علاوہ دوسری جو مجبوریاں ہیں دوسری جو مجبوریاں ہے یا اگر کوئی بیماری ہو یا جو بھی اس کے علاوہ آزار ہو سکتے ہیں ان سب کو یہ شامل ہوگا یعنی جن کو بھی عذر کہا جا سکتا ہے ان آزار کی بنا پر وہ محسوس کے احکام اس پر لاگو ہوں گے اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ سر منڈانا سر منڈانا یعنی سر کے بال منڈانا اس کو احرام کھولنے کا علامت کرا دیا گیا ہے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں سر منڈانا یا بالوں کو کم کرنا کاٹنا جو نہیں ممنوع ہے لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہو کسی مجبوری کی وجہ سے ہو کہ ہماری مجبوری یہ کاٹنے پڑے یا کم کرنے پڑے تو اس کی پھر ضرورت اس کے جواز ہے لیکن پھر بھی اس کا فدیہ دینا لازم ہوگا فدیہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں نمبر ایک روزہ رکھے نمبر دو صدقہ دے نمبر تین کوئی جانور بکری بکری جو ہے وہ کیا کرے ذبح کرے روزہ رکھنے سے یا صدقہ کرنے سے یا قربانی کرنے سے یا قربانی کر لینے سے پھر یہ ادا ہو جائے گا حدود پھر اس میں جو تین چیزیں ہیں روزہ ہے صدقہ ہے قربانی ہے ظاہر سی بات ہے روزہ اور صدقہ تو اس کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے جہاں بھی جس جگہ بھی روزہ رکھنا چاہے اور صدقہ دینا چاہے لیکن قربانی کے لیے جس طرح کی معلوم ہے وہ حدود حدود حرم حرم ہی ہی ہے میں کرنا پڑے گا تین روزے کیلو یا چیلیس کیلو کو انا سا گندم بطور صدقہ کے دے تو دوسری بات یہ ہے کہ عمرہ واجب ہے فرض ہے سنت ہے مستحب ہے کیا ہے تو عباس کے نزدیک تو یہ واجب و فرض کے درجے میں ہے جس طرح کی شوافی بھی یہ فرماتا ہے جبکہ احنا فرماتے ہیں کہ یہ سنتی مقدہ ہے سنتی مقدہ ہے اور حج جو ہے نا حج یا اگر کسی کی استاد ہو تو اس پر فرض ہوگا اور اگر استاد نہ ہو تو اس پر فرض نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ یا حج فرض نہ ہو یا عمرہ اس پر ضروری مثال نہ ہو ہونا پھر عشر کی موقع ہے تو اگر کوئی شروع کر لیتا ہے تو پھر واجب و فرض شمار ہوں گے جس طرح کے نفل کی نماز کے نزدیک اگر نفل کو شروع یعنی ویسے تو کسی پر نفل پڑھنا لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن اگر نفل کی نماز شروع کی جائے تو احناف کے نزدیک اس کا پھر پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگر درمیان میں کسی وجہ سے چھوڑ دیا جائے یا فاسد کیا جائے تو پھر ان کی آدھا ضروری ہوگا آدھا لوٹانا ضروری ہوگا کیونکہ انا کے نزدیک کسی بھی انا کو شروع کرنے سے جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے ایسے ہی یہاں پہ بھی عمرہ اور حج اگر یعنی اگر کسی پر فرض نہ ہو کسی پر فرض نہ ہو استاد نہ رکھتے ہو کے باوجود وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جائے شروع کر لے تو پھر وہ فرض ہو جاتا ہے اور ایک اور بات بھی بتائی گئی اس میں کہ حج کی میں حج کی جس طرح کی معلوم ہے کس میں ہے نمبر ایک حج افراد حج حجو حج کران تو حج افراد کے اشورے حج میں جو کہ شوال کا مہینہ ہے کا مہینہ ہے اور الحج کے دس دن ہے یعنی دو ماہ دس دن دو ماہ ماہ دس دس دن دن دو دو ال ال ایام مہینوں اور دس دنوں میں جو ہے نا صرف ایک ہی احرام سے ایک ہی احرام سے صرف حج کی عمرہ کا ارادہ نہ ہو تو اس کو حج افراد کہا جائے گا اس کو حج افراد کہا جائے گا اور یہ جو جس طرح کی کل بتایا گیا تھا افاقی کے لیے بھی ہے اور بکی کے لیے بھی ہے افاقی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو حدود حرم جو بھی خاص ہوا اس سے باہر رہتے ہو اور بکی جو حدود حرم کے اندر رہتے ہو تو یہ جو پہلی قسم ہے حج افراد یہ افاقی بھی کر سکتا ہے اور بکی بھی کر سکتا ہے دونوں کر سکتے ہیں اور صوفے کے نزدیک سب سے بہتر افضل بھی یہی حج افراد ہے دوسرا ہے حج تمتو حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا دونوں کی حج اور عمرے دونوں کی نت الگ الگ احراموں سے پہلا عمرہ ادا کیا جائے پھر دوسرا احرام مان کر حج کے آیا میں حج کیا جائے بعض آئی میں اس کو افضل قرار دیا ہے اور تیسری اور آخری قسم حج قرآن کے زمانہ حج میں ایک ہی احرام سے عمرہ اور اسی احرام سے پھر حج کرنا اس کو کہا جاتا ہے اور احناف حنفیہ کے نزدیک جو ہے نا یہ تیسری قسم افضل قسم ہے کہ کل بتایا گیا تھا کہ اس تیسری قسم میں بہ افراد جو کہ صرف ایک ہی حج کے لیے تو ہوتی ہے اس میں اور تمتو اگر اس میں حج اور عمرے دونوں نت ہوتی ہے لیکن وہ الگ الگ احراموں سے ہے تو اس میں تھوڑی سی سہولت ہے لیکن یہ جو کسی قسم ہے سرام اس میں ایک ہی احرام سے حج میں جو ہے نا عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے اور عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا حج بھی کرنا ہوتا ہے تو اس میں بنسبت ان دونوں کے مشقت محنت زیادہ ہے تو اس وجہ سے احناف فرماتے ہیں کے ایمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کسی قسم ہے یہ ان دونوں کے بنسبت افضل ہے مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے محنت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ جو کسی حج کی بیان کی گئی ہے نمبر ایک افراد نمبر دو نمبر تین تین قسموں میں سے افراد تو افاقی بھی کر سکتا ہے اور مکی بھی کر سکتا ہے لیکن مکی جو دوسری اور اور کے نزدیک جو ہے نا یہ افاقی کر سکتا ہے افاقی کر سکتا ہے جو اردو کے سے کے باہر ہو یا جو نکات کی حدود سے باہر کا رہنے والا ہو لیکن جو حدود کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے اس کی ذات نہیں ہے اہن کے نزدیک کے نزدیک جس طرح کی بتایا گیا کہ تمتو اور اقتدار میں اگرچہ دونوں میں دو دو وقت کرتے ہیں لیکن اس میں فرق ہے تمنو کے معنی ہے فائدہ اٹھانا اور کران کے معنی ہے ملانا تمتو میں اگرچہ عمرہ اور حج دونوں ہیں لیکن الگ الگ احراموں سے اور کران میں بھی دونوں ہیں لیکن کران میں جو ہے نا عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام سے ادا کیے جاتے ہیں تھوڑی تقسیم تھی آ گیا ہوگا اب آگے پڑھتے ہیں الحج وقت ہو اشور معلومات الحج حج وقت ہو یعنی اس کا وقت اس کا زمانہ اشور معلومات مقرر مہینے ہیں مقرر مہینے ہیں وہ کیا ہے شوال نمبر ایک شوال نمبر دو دل نمبر تین دلحجا اور کے دس دن یعنی ٹوٹل دو مہینے اور دس دن وقیل کل ہو اور بعض حضرات نے یہ قول کیا ہے کہ پورا کا پورا لیکن جا لیکن دستر کو یہی ہے کہ صرف صرف ذلحج کے دو دس دن ہے یہ برادر یہ اشور حج ہے فمن فرض على نفسه فمن فرض على نفسه فمن فرض جس شخص نے فرض کیا اپنے نفس پر یا جس شخص نے مقرر کیا اپنے اوپر فی ہلنا فی ہلنا یعنی ان دنوں میں شوال کے پورے مہینے میں ذلقادہ کے پورے مہینے میں یا ذلحج کے دس دنوں میں ان دنوں میں الحج حج الحج حج بال احرام بھی یعنی ان دنوں میں حج کا احرام باندھ کر بحرام بھی حج کا احرام باندھ کر فلا رفتا جماع آرتی ہی تو فلا رفتا تو کی رفس ہوگا یعنی کوئی فوہش بات نہ ہوگی یعنی احرام کے بعد احرام کے بعد کوئی فوہش نہ لائے یعنی فضول گفتگو نہیں کرے گا یعنی جمع آتی ہے یعنی احرام کی حالت میں جمع نہیں کرے گا ولا فسوقہ اور نہیں کوئی فسق کرے گا یعنی اللہ کے حکم کی نفرمانی نہیں کرے گا معاتی یعنی گناہ نفرمانی ولا جدالہ اور نہیں احرام کی حالت میں جدال بنا لڑائی جگڑا سطر الحج حج کے ساتھ جب یہ حج کا احرام بان لیتا ہے تو رفس فسوق جدال یہ تینوں کی تینوں کیا ہے ممنوع ہے فکرات بفتل اولین والمراد کی صلاح سے اللہ ایک قرآن میں جو ہے نا پہلے کے پہلے دو کے فتح کے ساتھ ہے اس کے بعد جو ہے نا ان تینوں سے البرادو سلاسہ یعنی رفت فسوق اور جدال اس سے رک جانا ہے منع ہونا ہے ان کے قریب نہیں جانا ہے یعنی یہ جو دو الفاظ ہیں رفض کا اور فسوق کا اس میں فتح پڑا گیا ہے وما تفعلوا بالخير اور جو کچھ تم کرو خیر سے اور جو نیک کام تم کرو صدقۃ جیسے صدقہ یعلمه اللہ یعنی جو نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے یعلمه اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو نیک کام کرتے ہو اللہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے تو تمہیں ان کا بدلہ عطا فرمائیں گے یعنی جو خیر تم نے کیا ہے جو صدقہ کیا ہے جو نیک کام کیا ہے تو اللہ کی چونکہ علم ہے تو اس کے بدلے میں بطور ثواب کے اس کا اجر جو ہے نا ثواب ہو عطا فرمائیں گے ونزل فی اہل یمن وکانو یحجون بلا زال فیکونون قلن علی الناس کہہ رہا ہے کہ یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے اگلی آیت اسی آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے کہہ رہا ہے یہ اہل یمن کے بارے میں نازل ہوا وہ حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے حج کے لیے جایا کرتے تھے لیکن ان کے پاس زاجرہ راستے کے سفر کا خرچہ نہیں ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے وہاں مقامی لوگوں پر یا جو دوسرے حجاج اکرام ہوا کرتے تھے ان پر یہ بوجھ بن جاتے تھے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس اپنا کچھ راہ نہیں ہوتا تھا تو ان سے یہ لے لے کر جو گزارا کیا کرتے تھے تو ایک دو مرتبہ اگر اس طرح ہو جاتا تو کوئی بات نہیں کوئی اچھی بات ہے لیکن بار بار اس طرح کرنا ہو اور ایک دونوں بہت سارا جب کٹا ہو تو یہ ان کے ہاتھ میں نازل ہوا کہ اگر حج کرنا ہی ہے تو پھر حج کو حج کے طریقے پر کیا جائے اگر استطاعت ہو ہو تو حج کر لینا چاہیے اور اگر نہ ہو تو اللہ کی طرف سے جب سوچے ہی نہیں ہے تو خام بھی اپنے آپ کو کو مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے یمن اور اہل یمن کے بارے میں متعلق نازل ہوا اور حج کیا کرتے تھے بغیر کسی زیادہ کل لائے تو وہ لوگوں پر بوجھ ہوا کرتے تھے چونکہ ان کے پاس راہ خرچہ پیسے رقم وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو دوسرے سے مانگ مانگ کر یہ گزارا کرتے تھے تو ان پر یہ بوجھ مل گئے وتزودوا وتزودوا یعنی تم زاد را توشا لے جایا کرو وتزودوا امر کا سوایا یعنی زاد را کے طور زاد را راستے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ساتھ لے جایا کرو وتزودوا اور سامان ضرور لیا کرو لے جایا کرو ما یبلغکم بسفرکم سفر میں جو کچھ حاصل ہوتا رہے فإن خیر الزاد تقوى فإن خیر الزاد تقوى کیونکہ سب سے بڑی بات خرص میں اچھا رہنا ہے یعنی تقوی ہے فرزگاری ہے دیکی ہے ما یتقا بھی سعال اللہ سے یعنی جس کے ذریعے محدود تقا جس کے ذریعے بچا جائے بھی اس تقوا کے ذریعے سوال الناس لوگوں کے سوال سے مانگنے سے وغیرہ ہی یعنی یہ زیادہ بہترین بہتر خرچ جو ہے نا خرچہ جو ہے نا وہ تقوا ہے پرہیزگاری ہے دیکھیے ظاہر سی بات جب کوئی نیک ہوگا متقی ہوگا پرہیزگار ہوگا تو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرمائے گا ہاتھ نہیں پھیلائے گا تو بہترین خرچہ جو ہے نا وہ تقوا ہے پرہیزگاری ہے وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو اے دانش مندو اے عقل کے خواندو جمعی لقول یعنی اے عقل والو اے عقل والو لیسا علیکم جناحن فی ان تبتغو تطلبو فرضن رزقا من ربکم لیسا علیکم جناحن تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اس بات کی کہ تم تلاش کرو کہ تم کہ تم تلاش کرو تطلب یعنی طلب کرو تلاش طلب کرو فضلن فضلن یعنی تم تلاش کرو طلب کر لو کس چیز کو طلبن اپنے پروردگار کے فضلن اپنے پروردگار کے فضل وہ کیا ہے رزق ربکم یعنی اپنے پروردگار کا اپنے معبود کا فضل کیا کرو تلاش کرو طلب کرو تجارت تجارت کے ساتھ فی الحج نزل رد لکرات ذالک کہہ رہا یہ جو آیت کلمہ ہے یہ نازل ہوا کہ وہ جب حج پہ جایا کرتے تھے تو ان کے لیے یہ جو ہے نا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کو ناپسندہ خیال کرتے تھے کہ وہاں جا کے جو ہے نا ہم تجارت کریں گے یا کوئی چیز لیں گے یا خریدیں گے یا خرید و فروخت کریں گے تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تو ان کے اس عقیدے کو یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں ہے کوئی ناپسندگی والی بات نہیں ہے اگر تم وہاں جاؤ تو وہاں پہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے رزق کو فضل کو جو ہے نا وہ طلب کر سکتے ہو یعنی حج میں تجارت کر سکتے ہو لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں تجارت ہی کی غرض سے جا رہا ہوں یا تجارت ہی کے لیے جا رہا ہوں بلکہ نیت تو صاف ہو اللہ ہی کے لیے ہو کیونکہ جس طرح کے مشہور ہے کہ نیت, نیت صاف بدل آسان تو اور علم العمال میں لیات عمال قدار و مدار جو اور نیت ہی پر ہوا کرتا ہے تو جب نیت صاف ہو تو اصل مقصود غرض جو ہے نا وہ تو حج ہو یا عمرہ ہو لیکن اگر اس کے ذمہ میں جو ہے نا تجارت بھی ہو یا خرید فروخت بھی ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کی گنجائش ہے یہ کیا جا سکتا ہے یعنی حج کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں من عرفات پھر جب واپس ہوئے دفعتم یعنی لوٹنے کے من عرفات یعنی جب تم واپس ہونے لگو عرفات سے عرفات سے بعد الوقوف بها وقوف عرفہ کے بعد تو کیا کرو فذكر الله اللہ اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ تعالی کا ذکر کیا کرو بادل المبیت بادل ببی تھی تلوی و تحلیلی تحلیل دعائی تو اس کا منع یہ ہوا کہ یعنی رات شب باشی کے بعد یعنی سونے کے بعد جب اٹھ جاؤ تو ذکر کیا ہوگا تلبیہ کے ساتھ یعنی نے تلبیہ کے ساتھ اور تحلیل کے ساتھ اور دعا کے ساتھ یعنی لا الہ الا اللہ یا تجوید کرنا یا دعا کرنا اس میں مشغول رہو اس میں مصروف رہو عید البشر الحرام عید البشر الحرام بشر حرام کے پاس بشر حرام کے پاس اب یہ بشر حرام کس کو کہا جاتا ہے خود جو ہے نا اس کی تفصیل آگے بیان فرما, فرما رہا ہے مصرف علیہ رحمہ وہ جبل ان کی آخر المزلفہ یہ مزلفہ کے آخر میں ایک پہاڑ ہے یقال لہو قض اس کو قضا کہا جاتا ہے وفی الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ رواه مسلم اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور دعا کی تھی یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی یعنی خوب صبح ہو گئی بس قروح اور تم ذکر کرو اور تم اور تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کما ادا کو جس طرح کے تمہیں بتلایا ہے جس طرح کی تمہاری رہنمائی کی ہے لمعالم دین ہی و مناج کے حج ہی یعنی حکام دین اور مسائل حج والقاف لتعلیل کے لیے جو قاف ہے کما کما ادا کو یہ تعلیلیہ ہے یہ تعلیلیہ ہے وَإِلْ مُخَفَّفَةٌ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ کہ رئیت جو نا یہ مخففہ بالمتقلہ ہے وَإِلْ مُخَفَّفَةٌ فتن وإن كنتم من قبله وإن كنتم من قبله اور اگر تم اس سے پہلے ہو اور اگر قبل ہدا ہو یعنی اس کے ہدایت سے اس کے رہنمائی سے پہلے اس کے رہنمائی یعنی فی الحقیقت اس ہدایت سے پہلے اگر تم ہو لمنہ والین یعنی

آج تھوڑی سی تفصیل زیادہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کہ وہ کل جو سبق پڑھ لیا تھا اس کی تھوڑی تشریح رہ گئی تھی اور وہ تشریح جو ہے نا لازمی تھی ضروری تھی اس وجہ سے ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو جو بچے رہ گیا اس کو پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ